امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں ملک تیرا ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انچاس